بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو کل وہ تمہارے سوال پر کہ ترمیزی کا جو نسخہ تم نے دیا ہے وہ مصر کا ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ ہمارے ہاں نسخوں میں یہ نہیں ہے تو اگرچہ کسی ایک نسخے میں بات آ جائے تو بات معتبر ہونی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو حوالے دیا ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے نسخوں کے دیا ہے مصر کے نسخے کا نہیں دیا اور اس عبارت کو حاشیے کے بجائے متن کے ساتھ جوڑا ہے جو نسبتاً تحریف یا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اس وجہ سے وہاں یہ کہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمارے وہاں جو نسخے چھپے ہوئے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے یہ سمجھ میں آ گئی واضح ہو گئی اچھا اور کل جو حدیث نقل کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سلونی معاشی تو یہی بحث چل رہی تھی نا کل کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھو تو اس کا ایک جواب تو کل آیا تھا اور وہ جواب کیا تھا کہ یہ آپ نے خوشی سے نہیں فرمایا تھا بلکہ غصے کی وجہ سے فرمایا تھا ناراض ہو کر اور اس کے ضمن میں حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ کر سنائی تھی صحیح ہن کے حوالے سے پھر اس حدیث کو نقل کر کے اس کے ضمن میں امام نبوی رحم اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں قال العلماء هذا القول منه صلى الله الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه وإلا فلا يعلم كل كل ما, ما يس يسأل عنه من المغيبات إلا, إلا بإعلام تعالى کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا اس کا تعلق وہی کے ساتھ ہے کہ جب آپ کے پاس وہی آتی تو آپ جواب دیتے جب تک اللہ آپ کو مغیبات کے بارے میں نہ بتلاتے تو آپ کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا تھا آگے کہتے ہیں کہ قاد القاضی قاضی نے فرمایا کہ وظاہر الحدیث ان قوله صلی اللہ علیہ وسلم سلونی انما كان غضبا كما في الروايات الاخرى پھر آگے وہی بات نقل کی ہے جو کل میں حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں شرح مسلم امام نبی رحم اللہ کی جن نمبر دو صفحہ دو سو تریسٹھ اب یہ ہمارے پاس کیا قرینہ ہے کہ یہ غصے کی وجہ سے آپ فرما رہے تھے اور جلال اور غصے کی کیفیت آپ پر آئی تھی یعنی آپ اس وقت اس حالت میں تھے اس کی دلیل یہ جیسے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دو زانو ہو کر بیٹھے اور آپ نے کیا کہا رضینہ بلّہ ربا واب اسلام دینہ واب محمدین نبیہ تو آگے اسی کا حوالہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ فبر کا عمر اعلیٰ رقبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے فقال اور یہ فرمایا رضینہ بلّہ رب وب الاسلام دینہ وب محمد الرسول بار بار اس کو دوہراتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر ذلك چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں مزار شناسی نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے آپ کی طبیعت سے اور آپ کے حالات سے واقف تھے تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ آپ غلب حال کی وجہ سے اور جلال اور غصے کی وجہ سے فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور ایسے موقع پر عموماً یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غصے کی کیفیت کم ہو جاتی اور ختم ہو جاتی تو یہاں پر بھی یہی ہوا اب یہ روایت بھی صحیح ہے ان کی صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ ایک ہزار تراسی اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ دو سو تریسٹھ میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت موجود ہے پھر آپ نے فرمایا کہ تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے چاہو پوچھو تو اس سے عمومی طور پر تمام اشیاء مراد نہیں ہے اس سے عمومی طور پر تمام اشیاء مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے امور جو پیش آئیں گے جن کو امور الزام کہا جاتا ہے وہ مراد ہیں عام چیزیں اس سے مراد نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اس وقت جو خ... باتیں ہو رہی تھیں وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہو رہی تھیں کہ چنانچہ روایت میں یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ قام عاد المبر فد کر وذكر أن بين يديها أمورا عزاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا جی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس سے پہلے جو اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بڑے بڑے حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں تو تم میں سے اگر کوئی چاہے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے تو اب یہاں پر خود آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح ہے ان کی روایت ہے صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ ایک ہزار تراسی اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ دو سو تریسٹھ میں ہے تو یہاں اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ مغیبات کے بارے میں تھا یعنی وہ نشانیاں جو قیامت کی ہیں ابھی پیش نہیں آئیں آئیں اور آئندہ گی تم ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرو تو میں جواب دوں گا عمومی طور پر مطلق علم غیب کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور اس کا قرینہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب الغیب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب غیب کو یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی آئندہ جا کر واقع ہوں گی ان کو خاص کیا اور فرمایا وقال سلونی عن سلون الا ان اللہ کہ مجھ سے پوچھو اور جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا جی حدیث مسند ابی مصنف تیادسی میں ہے صفحہ نمبر آٹھ پر اچھا اب یہاں پر اگر کہا جائے کہ یہاں پر مطلق مغیبات کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مطلق سوال کرو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے اگر آپ فرماتے ہیں کہ سلونی مجھ سے پوچھو اور یہ اجازت اگر مطلق ہو تو پھر یہ حدیث قرآن کے معارض ہوگی یہ کس کے معارض ہوگی قرآن کے معارض ہوگی اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عف اللہ عنہ تو مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا جواب تمہارے لیے شرمندگی کا یا تمہارے لیے رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہو تو اس طرح کی چیزیں نہ پوچھو ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کرو تو اب یہاں پر ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر دوسری طرف قرآن میں یہ ہے کہ ادو اہل ذکر ان کن تم اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو ایک طرف یہ حدیث ہے ایک طرف وہ آیت ہے ایک طرف یہ آیت ہے ان اور اس طرح اس حدیث کے تمام طرق تقریباً سامنے آ گئے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا کہ تم علامات قیامت میں سے جس کے بارے میں چاہو سوال کرو اور امور دین میں میں سے جس کے بارے چاہو سوال کرو اس لیے کہ یہ سوال مطلوب ہے تو یہ موافق فص اہل ذکر کے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص موضوع دیا تھا کہ اس موضوع کے بارے میں سوال کرو انہوں نے جب اس سے ہٹ کر سوادات کرنے کی شروع کر دی ہے تو اس موقع پر آپ نے غصے میں فرمایا کہ اب مجھ سے پوچھو پوچھو پوچھو اور جو سوال بھی کرو گے تو میں اس کا تمہیں جواب دوں گا تو یہ بعد میں آپ کا فرمانا جو تھا یہ کس کی وجہ سے تھا غصے کی وجہ سے تو اب اگر ذہن میں یہ سوال ہو کہ غصے کی وجہ سے تھا تو یہ خوشی سے تو نہیں تھا تو پھر آپ جواب کیوں دے رہے تھے تو اس کا جواب خود قرآن کی اس آیت نے دے دیا کہ لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم جب قرآن نازل ہو رہا ہے وحی آ رہی ہے تو ایسے موقع پر تم چاہو اچھے سوال کرو یا برے سوال کرو ان کا جواب تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے وحی آتی رہے گی تو باوجود اس کے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے سوالات کیے جائیں لیکن جب آپ سے سوالات کیے گئے اللہ نے آپ پر وحی بھیجی اور آپ نے ان کے جوابات دیے تو اس کا مطلق علم غیب کے ساتھ یا کل علم غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی اچھا اگلا جو ہے وہ تو بہت ہی مزیدار ہے اور یہ میں بتلا چکا ہوں تمہیں یعنی ان کے دلائل میں لکھوا چکا ہوں قرآن کی آیت مکان اللہ ولاکن اللہ اشتبی میں رسول ہی معیشہ یہ آیت تو ہے ہی ان کے دلائل میں اور اس پر تبصرہ تفصیل سے آ چکا لیکن اس کے ضمن میں تفسیر خازن میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے تفسیر خازن جن نمبر چار میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے اور حدیث یہ ہے کہ عزت علی یا امتی فیسو اور یہاں فتین کہ مٹی میں میری امت مجھے ان کی صورتوں میں شکلوں میں پیش کی گئی کما اور عزت اعلی آدم جس طرح کے آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی اور بھی یکفر بھی جو ان میں سے مجھ پر ایمان لائے گا میں نے اس کو بھی پہچان دیا اور جو کفر کرے گا اور میری رسالت کا انکار کرے گا میں نے اس کو بھی پہچان دیا اس آیت کو اور اس حدیث کو نقل کیا ہے جا الحق میں صفحہ نمبر چھیاسٹھ پر اور اس سے کلی طور پر علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے آیت کے بارے میں تو بحث آ گئی ہے اب اس حدیث کا تھوڑا سا جائزہ ہے یہ حدیث صرف تفسیر خازن میں نہیں ہے بلکہ تفسیر میں عالم و تنظیم میں بھی ہے اور تفسیر مظہری میں بھی اس میں ہے تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر مظہری میں بھی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ سدی کے واسطے سے ہے کس کے واسطے سے ہے سدی کے واسطے سے اور سدی اگر تمہیں یاد ہو تو علوم القرآن میں تم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ سدی نام کے دو بزرگ ہیں ایک کبیر اور ایک صغیر جب مطلق بولا جائے تو سدی کبیر مراد ہوتے ہیں اور سدی کبیر جو ہیں ان کو اکثر نے ضعیف کہا ہے اور سدی صغیر ان کو تمام نے ضعیف کہا ہے یاد آ رہا ہے کچھ تو یہ کس کے واسطے سے سدی کے واسطے سے ہے سدی کا خود اس میں آنا اس کو سدا بنانے کے مترادف ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قاد سدی قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سدی جو ہیں یہ طبی تابعین میں بھی نہیں ہے یہ انتہائی متاخرین میں سے ہیں اور ایک دم چلانگ لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اب بیچ میں کم سے کم چار پانچ راویوں کو حذف کرنا جو ہے تو یہ حدیث کیا ہے یہ منقطع ہے منقطع بھی ہے معزل بھی ہے تو خود سدی کا یہ حال ہے خود ہی بیمار ہے اور پھر جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی حدیث کی تو اس سے اس نے اس حدیث کو صرف بیمار ہی نہیں بنایا بلکہ فالج کا بیمار بنایا یا کینسر کا بیمار بنایا تو اس کو تو اس میں پیش کرنا یہ شرم کی بات یہ انتہائی جہازت کی بات اچھا ایک حدیث میں نے تمہیں لکھوائی تھی اگر تمہیں یاد ہو کہ یہاں نخلستان میں ایک آدمی ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ شاید یہ ابن سیاد کے بارے میں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کس کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معجزات وغیرہ میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ بے الفاظ کیا ہیں یخ برکم کہ تمہارے درمیان میں یعنی نخزستان کے بیچ میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو تمہیں آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہے گزشتہ کی بھی خبر دیتا ہے اور آئندہ آنے والے واقعات کی بھی خبر دیتا ہے تمہیں بتاتا ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب یخ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بعض مغیبات مراد ہیں تمام مغیبات مراد نہیں ہیں اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا کیا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہ بتایا کہ مجھے پتہ نہیں قرآن میں وہ تین سوال مشہور ہیں روح کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں تو اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں جب وہی آئی تو اس کا جواب دیا اور روح کے بارے میں جب وحی نہیں آئی تو صرف یہ کہا من امر ربی وما اعتی تو مناقع تو اس کا انکار کیا اور اس طرح کے بے شمار حالات ہیں واقعات ہیں کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں چلا وغیرہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض اس سے آپ کے لیے علم غیب کو ثابت کیا جائے تو پھر یخ بیروکم کا لفظ بھی تو ہے کون سا لفظ ہے یخ بیرم تو مطلب کیا ہوا اب تمہارے دلائل کو جب ہم ہاں آپس میں ملاتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے وہ غیب کی باتیں جتنی بھی آپ کو معلوم ہیں وہ اس میں بخل نہیں کریں گے تو بخل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ امت کو بتلائیں گے جتنی بھی غیب کی باتیں آپ کو معلوم ہیں تو آپ کیا کریں گے امت کو بتلائیں گے اور یہ حدیث بھی کہتی ہے کہ یخ بے کہ آپ امت کو بتلاتے ہیں غیب کی خبریں جو پہلے گزری ہیں وہ بھی جو آئندہ آئیں گی وہ بھی تو اس صورت میں اگر آپ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے تو امت کا بھی تو عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے جن کو آپ نے یہ خبریں بتلائی تو پھر اگر آپ کا عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو امت بیچاری نے کیا ظلم کیا ہے وہاں کون سا پہاڑ ٹوٹتا ہے پھر آگے روایت ہے ترمیزی کی اور بہت عجیب و غریب روایت حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک رجسٹر اور ایک بائیں ہاتھ میں رجسٹر جو دائیں ہاتھ میں رجسٹر تھا اس میں جنتیوں کے نام اور جو بائیں ہاتھ میں تھا اس میں دو کے نام تو جب آپ کو تمام جنتیوں کے نام بتلائے گئے اور تمام دوزخیوں کے نام بتلائے گئے تو اس سے بڑا عدم غیب کا پروف اور کیا ہو سکتا ہے یہ اس کو ذکر کیا ہے مقیاس سے میں صفحہ نمبر چار سو سڑسٹھ پر اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عرما جو فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دو رجسٹر تھے دو کتابیں تھیں یہ کتابیں حصی صورت میں تھی یا صرف تمثیل یعنی مثال کے طور پر تھی یا صورت کے اعتبار سے تھی پہلا تو اس میں اختلاف ہے ملا قاری رحم اللہ نے اس اختلاف کو نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اس کو حصی قرار دیا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ نے اس کو مثالی قرار دیا ہے اور تصویری قرار دیا ہے ملادیکاری رحم اللہ کا حوالہ وہ ہے جو مشکات کے حاشیے میں چھپا ہوا ہے جن نمبر ایک اور صفحہ اکیس میں اور فتح الباری جو ہے اس کی جن نمبر تیرہ صفحہ ایک سو ستاسی میں اور شیخ عبدالحق کی کتاب اشیات اللہ صفحہ نمبر چورانوے جن نمبر ایک اچھا یہ تو ہے پہلی بات کہ خود اس کیفیت میں اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف جنتیوں کے نام تھے حالات نہیں تھے اگر بالفر اس کو حصے قرار دے بھی دیا جائے تو تب بھی اس میں صرف ان کے نام تھے دو زخیوں کے نام تھے ان کے پورے حالات نہیں تھے تو کسی کے نام کا معلوم ہونا اس کو اسم کا علم کہتے ہیں لیکن پورا عزم یہ ہوگا کہ اس کا اسم اور مسمہ اور اس کے تمام قوائف اور تمام حالات وغیرہ معلوم ہو تب جا کے اس کو مکمل علم علم کلی کہا جائے گا یہاں صرف ناموں کے علم کا ذکر ہے یہاں پر اس کا ذکر نہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم علم غیب ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس سے تو آپ کے لیے علم غیب کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اس کے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے علم غیب کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے نام آپ کو معلوم ہو گئے اور جو دوزخ میں جائیں گے ان کے نام بھی آپ کو معلوم ہو گئے لیکن جن کو دونوں میں نہیں جانا جیسا کہ عام مخلوق ہے تو ان کا علم آپ کو نہیں دیا گیا تو اس سے تو علم غیب کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتایا گیا کہ جنت میں کون جائیں گے اور دو میں کون جائیں گے تو پھر آپ کا ابو طالب اور عبداللہ ابنوبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے لیے رو رو کر دعائیں کرنا جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ دونوں دو زخم جائیں گے تو پھر آپ نے کیوں کیا اس کا مطلب تو کہ آپ نے فضول کام کیا اور آپ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں آپ اس طرح کا فضول کام نہیں کرتے اچھا، آگے جو روایت ہے وہ ہے ان اللہ الدنیا فأنا فأنا أنظر أنظر أنظر إليها إليها إذا هو هو ما ما فيها إلى إلى يوم القيامة كأنما كفي هذه یہ روایت بھی میں تمہیں شرف الماح بنیام زرخانی رحم اللہ کی اس کو علم غیب کے مسئلے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جا الحق میں مفتی احمد یار خان نے صفحہ نمبر 63 پر اور احمد رضا خان صاحب نے امبا المصطفیٰ صفحہ نمبر آٹھ پر اور مولانا عمر نے نفیت میں صفحہ نمبر چار سو اڑسٹھ پر اور مولانا احمد رضا خان نے پھر اس کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کما جلاہ نبی جین یعنی یہ اللہ نے یہ چیزیں آپ کے لیے واضح کر دیں جس طرح کے دوسرے انبیاء کے لیے واضح کر دی تھی اور حوالہ دیا ہے اس میں تبرانی کا اور کتاب الفتن کا نعیم ابن حماد کے واسطے سے اور حضیت الاولیاء کا ابو نعیم اسفہانی کا اس کا حوالہ دیا یہ سمجھ میں آ گیا یعنی گویا کہ انسان کی ہتھیلی میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کا کوئی حصہ مخفی نہیں ہوتا تو جب تمام دنیا آپ پر ہتیلی کی طرح پیش کی گئی تو دنیا کی کوئی چیز بھی آپ پر مخفی نہیں رہی اس کا جواب پہلا جواب تو یہ ہے کہ اجال نافعہ جو اصول حدیث پر مشہور کتاب ہے اس میں حدیث کی کتابوں کے درجات ذکر ہیں کہ کون سی حدیث کی کتاب کون سے طبقے میں ہے اور کون سی کون سے طبقے میں ہیں تو اس طرح جس طرح طبقات فقہ ہیں سات طبقات ہیں طبقات طبقات محدثین ہیں ہیں تقریباً بارہ اسی طرح کتابوں کے بھی طبقات ہیں طبقہ اولا طبقہ ثانیہ طبقہ ثالثہ رابعہ وغیرہ تو امام تبرانی رحم اللہ کی جو معاجم ہیں یہ طبقہ ثالثہ کی کتابیں ہیں یہ تیسرے درجے کے طبقے کی کتابیں ہیں اور تیسرے طبقے کی کتابیں جو ہیں آگے ان کے بارے میں کہا وہ اکثر احادیث آن معمول بھی نزد فقہ نشد ان بلکہ اجماع برخلاف آہا منعقد گشتہ اور جہاز نافیہ صفحہ نمبر سات کچھ آواز آگی مطلب یہ ہے کہ تبرانی رحم اللہ کی جو تینوں معاجم ہیں ان ان کی اکثر حدیثیں جو ہیں فقہا کے نزدیک معمول بھی ہی نہیں ہیں اور اکثر حدیثوں کے خلاف اجماع منعقد ہو چکا ہے تو اب ان کتابوں سے حدیث کو پیش کرنا یہ وہ عروب عقیدے میں پیش کرنا یہ حجت نہیں بن سکتا اور ابو نعیم اسفہانی رحم اللہ کی جو حبیت الاولیاء ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ طبقہ رابعہ کی کتاب ہے یہ چوتھے طبقے کی کتاب ہے اور چوتھے طبقے کی کتاب جو ہے این احادیث قابل اعتماد نیستن کدھر اس بات عقیدہ یا عمل بآہ تمسک کردہ شود اجال نافع صفحہ نمبر سات مطلب یہ ہے کہ اس کی اس کتاب میں جو احادیث آئی ہیں وہ بھروسے کی نہیں ہے کہ کسی عقیدے یا کسی عمل میں ان کو بنیاد بنایا جائے یہ ہے ان کتابوں پر مجموعی لحاظ سے تبصرہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کنز العماد میں یہی حدیث جب نقل کی ہے تو آگے کہا ہے کہ ضعیف اس کی صنعت کیا ہے ضعیف ہے جد نمبر چھ صفحہ نمبر پچانوے اسی طرح مجموع میں جب اس حدیث کو نقل کیا ہے جد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو ستاسی میں تو اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں سعید ابن سینان الرحاوی باقی راوی اس کے معتبر ہیں لیکن سعید ابن سینان الرحاوی جو ہیں اعلیٰ کثیر فی سعید ابن سینان کہ ان میں بہت زیادہ ضعف ہے بہت زیادہ ضعیف راوی ہیں تو لہٰذا ان کی صنعت سے اگر کوئی حدیث آئے گی تو وہ معتبر نہیں ہوگی